جی۔, جی تو کہاں سے ہم نے پڑھنا ہے جی السبيل المستطردات على الصحيحين شيء بسم الله الرحمن الرحيم أوزوع المستخرج هو أن يأتي مصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه على غير من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه <coughs> وہ یہ ہے کہ کہ ایاتی المصنف الى کتاب من کتب الحدیث کہ ایک ایسی کتاب کتب حدیث میں سے لے کر آئے اور اس میں سے وہ ان احادیث فیخرج احادیثه باسانید لنفسه من غیر طریق صاحب الكتاب کہ اس کتاب کے اندر وہ جو احادیث کو کی اسناد بیان کرے وہ اس کی اپنی اسانید ہوں من غیر طریقے صاحب الکتاب اس کتاب کے کی, کی اسانید کے, علاوہ اور اسانید ہوں اس کی اپنی ہوں فی شیخی او من ہو پس وہ جمع ہو جائے گا شامل ہو جائے گا وہ اس سند میں اس صاحب کتاب کی شیخ سے یا اس کے شیخ کے شیخ سے کسی بھی اوپر کی کسی مقام میں <coughs> یعنی امام بخاری اللہ علیہ نے اپنی صنعت کے ساتھ جو حدیث نقل کی ہے حدیث دوسرے کسی شیخ کے پاس بھی موجود ہے وہی لیکن اس میں تھوڑی سی صنعت میں فرق ہے آگے جا کر صنعت میں فرق آ رہا ہے تو یہ اپنی حدیث بیان کر دیتے ہیں اپنی حدیث مراد اپنی صنعت والی حدیث اور آگے جا کر وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے مل جاتی ہے اس کے شیخ میں یا شیخ کے شیخ میں أشهر المستخرجات على الصحيحين المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي على على البخاري آه، المستخرج لأبي عوان الإسرائيلي آه، المستخرج لأبي نعيم المستخرج لأبي بكر إسماعيل المستخرج لأبي عوان إسرائيلي المستخرج لأبي نعيم جيب هل التزم اصحاب المستخرجات ہے موافقة الصحيحين في الفاظ کیا لازم ہے مستخرجات کے لکھنے والوں کے لیے کہ وہ جو صحیحین کی موافقت الفاظ میں بھی ان کی ہونی چاہیے لم يلتزم مصنفوها موافقتها مستخرجات کی مصنفین نے اس بات کا التزام نہیں کیا کہ بخاری اور مسلم کی الفاظ میں بھی موافقت ہو انما یا الالفاظ الفاظ <clears throat> اس لیے کہ وہ لوگ تو روایت کرتے ہیں الفاظ کو قلطی وسرت شیوخ کو جو ان کو پہنچے ہیں اپنے شیوخ کے طریقے سے رضالی کا حصل حاصل اچھی ہے تفاوت القریل اسی وجہ سے فسا اوقات تھوڑا بہت قلیل تفاوت پایا جاتا ہے فی بعض الفاظ بعض الفاظ کے اندر وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامي في تصانيفهم في تصانيفهم المستقلة كالبيكي والبغوي وشبههما ایسے ہی وہ جس کی تخریج کی ہے متقدمین مؤلفین نے اپنی تصانیف میں وہ احادیث جن کو ذکر کیا ہے اپنی مستقل احادیث میں لیکن وہ کن لوگوں نے کیا جو کہ پرانے متقدمین ہیں جیسے امام بہی کی بغوی اور ان جیسے اور کہتے ہوئے کہ رواہ البخاری جب انہوں نے حدیث کو لکھا اور پھر روا البخاری کہا اور مسلم کہا فقط وقع و فی الفاظ تو انہوں نے روا البخاری تو لکھا لیکن جب اس حدیث کو میچ کیا گیا پلایا گیا بخاری کے اندر موجود روایت سے تو اس کے اندر بسا اوقات معنی میں اور الفاظ دونوں میں تھوڑا بہت تفاوت پایا گیا فمراد قولین تو پھر ان کا یہ کہہ دینا کہ رواہ البخاری یا مسلم انہما وہ یہ ہے کہ ان دونوں نے روایا کسی روایت کو نقل کیا ہے اس روایت کے اصل کو نقل کیا ہے یعنی اصل روایت وہی ہے اس کے معنی مفہوم وہی ہیں صرف جو ہے وہ فرق آیا ہے تو الفاظ یا اس کے الفاظ کی وجہ سے اس کے ایسے معنی کے اندر فرق آیا ہے جو اس کی اصل مقصد کو ختم نہیں کرتے یا تبدیل نہیں کرتے تو بسا اوقات معنی کے اندر تھوڑا سا ایسا فرق آتا ہے کہ جس کی وجہ سے حدیث کا جو اصل مفہوم اور مطلب ہے وہ وہی رہتا ہے لیکن ترجمہ مختلف تھوڑا سا ہوتا ہے تو اگر انہوں نے مستخرجات لکھتے ہوئے امام بیکی اور بغوی نے اگر روا مسلم یا روا بخاری لکھا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بیان ہی وہی حدیث نقل کی ہو بلکہ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی صنعت کے ساتھ وہ حدیث نقل کی ہو لیکن اس میں پائے جانے والے لفظی یا معنوی تفاوت کا اعتبار اس لیے نہیں کہ حدیث کا جو مقصد مقصدی معنی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ننقل حلن کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نقل کریں ان کی طرف سے کوئی حدیث اور نسبت کر دیں کہ اس کی نسبت کر دیں ہم ان دونوں کی طرف بخاری اور مسلم کی طرف بینا علامہ تقدمہ جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے فلاح المستخرجات جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ مستخرجات میں سے نقل کرے ابل کتب المذکورہ تھی پن یا وہ کتب مذکورہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کوئی حدیث اور یوں کہہ دے کہ رواہ البخاری اور مسلم اللہ مگر ان, ان امور میں سے اگر کوئی ایک امر پایا گیا تو پھر ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کوئی این قابل الحدیث ابھی روایتی ہی ماں پہلا تو یہ کہ وہ اس کے مقابل حدیث کو کہ اپنی اس حدیث کے مقابلے میں شیخین میں سے کسی کی روایت کو لے کر آئے جب وہ کہہ رہا ہے کہ رواہ مسلم رواہ بخاری تو پھر اپنی روایت صنعت کے ساتھ بیان کرے پھر ان کی بھی روایت صنعت کے ساتھ بیان کرے تاکہ تقابل ہو جائے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک ہی حدیث ہے صرف راوی کا ہلکا سفر المستخرج یا پھر یقولا جو صاحب ہے وہ یوں کہے یا مصنف کے کہ یہ جو حدیث ہے اس کو بخاری اور مسلم نے بھی انہی لفظ کے ساتھ ہی تخریج کیا ہے انہی لفظوں کے ساتھ ہی بیان کیا ہے راوی میرے ہیں لیکن جو الفاظ ہیں वो हम दोनों के बिल्कुल बराबर है फवाइद मुस्तखरजात सहीहैन क्या फायदा क्या है सही صحیحین کے اوپر مستخرجات لکھنے کا للمستخرجات یا الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة ذكرها السيوطي في تدريبه وإليك أهمهما ما شاء الله ایک دن جی۔ ٹھیک ہے کافی حکومت آ گئی ہاں جی،, جی تو فرماتے ہیں کہ للمستخرجات صحیحین کے اوپر مستخرجات لکھنے کے فوائد ان کثیرہ ہیں تو قاری بالعشرہ دس کے قریب بیان کیے گئے ہیں اندازہ دس کا لگایا گیا ہے ذکر سیوتی امام سیوتی نے ان کو اپنی کتاب تدریب میں ذکر کیا اور اب ان اہم نقاط کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں علو الاسناد کیوں لئنہ مصنف المستخرجی لو روا حدیثا من طریق البخاری مثلا اگر مستخرج کا مصنف <clears throat> حدیث کو نقل کرے بخاری کے طریق پر مثلا تو لوا کا پھر واقع ہوگا وہ طریق نیچے نیچے واقع ہو جائے گا اس طریق سے جس کو مستخرج کے اندر اس راوی نے بیان کیا یعنی ایسا ہوگا کہ امام بخاری کو وہ حدیث جن واسطوں سے ملی مثال کے طور پر وہ واسطے آٹھ تھے مستخرج میں امام بحیکی کو جو روایت یہی روایت ملی وہ چھ واسطوں سے مل گئی تو اب وہ چاہے گا کہ میں اس حدیث کو چھ واسطوں سے بیان کروں تاکہ میری جو روایت ہے سند ہے وہ زیادہ علوب بن جائے اونچی ہو جائے میری سند جتنے دعوی کم ہوتے ہیں سند اتنی اونچی ہوتی ہے تو اس وجہ سے لیکن یہ کبھی کبھار ہوگا ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زیادہ تو فی قدر صحیح فضالی کلمہ یقعو فی من الفاظ زائدت و تتمات فی بعض الاحادیث کہ صحیح کے اندر جو صحیح حدیث ہے اس کے اندر کوئی اضافہ پایا جاتا ہو اور یہ وزالی کا اور یہ چیز واقع یہ یہ ہوتا ہے لما یقع بوجہ پائے جانے کے من الفاظ زائدت ان الفاظ زائدہ کے و تتمات اور تتمات کے بعض احادیث کے اندر تو مستخرج کے پاس مستخرجات کے مصنف کے پاس جو حدیث ہے اس کے اندر اضافہ تھوڑا سا زیادہ ہے کسی راوی نے اس میں اضافہ کیا ہوا ہے کچھ سمجھانے کے لیے یا وہ روایت دوسرے راویوں سے پہنچی ہی اس طریقے سے ہے کوئی تتمہ ہے اس کے اندر کوئی فائدے کی چیز ہے تیسری القوت بکثرت الطرق وفائدہ تو ہوا الترجیح عند المغارضہ کہ بخاری کی بھی روایت نقل کر دی اور پھر اپنی سرد سے بھی روایت نقل کر دی تو جب دو ایک روایت دو طریقوں سے آگئی تو اس کے اندر قوت آ گئی اور دلیل پکڑنے میں یا معترضین کے اعتراض کے جواب دینے میں معارضہ کے وقت میں تقابل کے وقت میں معارضہ کے وقت میں یہ حدیث قوی ہو جائے گی ما هو المحکوم مما رواه شیخان کیا حکم ہے اس حدیث کا جس پر حکم لگایا گیا ہے صحیح ہونے کا المحکوم بصحته حکم لگایا حکم لگائی جانے والی اپنی صحت کے ساتھ تو وہ حدیث جس کو صحیح کا حکم لگایا گیا ہے مما ان روایتوں میں سے جس کو شیخین نے روایت کیا ہے اس کا وہ اس کا کیا حکم ہے یعنی امام شیخین کی جو روایت روایات ہیں ان کی صحت کا حکم کیا ہے مربنا ان البخاری و مسلم لم يدخل في صحيحيهما الا ما صح یہ بات تو گزر ہی چکی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے کچھ بھی داخل نہیں کیا اپنی صحیحین کے اندر الا مگر وہی جو کہ صحیح تھا وان کتابیں تلقت نہ بالقبول اور امت نے ان کی کتابوں کو قبولیت بھی بخشی ہے قبول تلقت پایا ہے لیا ہے ان کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ محکوموں میں سے بصحتها تو فما ہی الحادیث المحکوم تو پھر وہ احادیث جن کو جن پر صحت کا حکم لگایا گیا ہے اور جس کو جن پر امت نے تلقی بالقبول کا اعزاز بخشا ہے کیا کون کون ہے سی احادیث ہیں وہ یا برا کیا تو گمان کرتا ہے ان کے بارے میں وہ کون کون سی احادیث ہیں بل جواب ہوا جواب یہ ہے کہ انما رویاہ بالاسناد المتصلی کہ وہ تمام روایات جن کو روایت کیا ہے ان دونوں نے اسناد متصل کے ساتھ فہو المحکوم بصحتی ان پر تو صحیح ہونے کا حکم لگایا جائے گا اچھا واما ما حذف من لفظ اسنادی راوین او اکثر لیکن وہ حدیثیں کہ جن کے ابتدا میں جن کی صنعت کی ابتدا میں کوئی راوی محضوب پایا گیا کوئی ایک راوی راوی او اکثر یا زیادہ راوی اور اس کا نام معلق ہوتا ہے ایسی حدیث کا نام اور وہ بخاری میں بھی کثیر ہے رہو فی بخاری یہ کثیر لیکن کس کے اندر ہے لاکن تراجم البوابی و مقدماتی ہا تراجم ابواب میں یا اس کے مقدمات میں تو پائے جائیں گے لیکن ولا فی صلب الابواب البتہ لیکن وہ ابواب کے درمیان میں ایسی احادیث نہیں پائی جاتی اما فی مسلم بہرحال باقی رہ کی بات مسلم کے مسلم شریف کے اندر فلحی صفیح منظالی کا تو اس میں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے جو کہ معلق ہو اللہ حدیث واحد مگر ایک حدیث ہے باب تیمم کے اندر لم یسل فی موضع آخر نہیں اس کو موصول بنایا ہے مستخرج امام مسلم نے فی آخرہ ایک اور مقام پر اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے اس کو موصول نہیں بنایا ہے تو اب حدیث موصول کون سی ہوگی تحصیل کون سی ہوگی آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے جیسے کہ بھی آ رہا ہے فما کانا ہمارا کہاں الجزمی اچھا اب فما كان منه بصيغة الجزم قال وأمر وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه تو اصول یہ ہو جائے گا کہ ہر وہ حدیث جو کہ سیغہ جزم کے سیغوں کے ساتھ آتی ہے جیسے قال امر ذکر کہا حضرت انس نے کہا حضرت فلاں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا قالا کا سیغہ آ کہ انہوں نے فرمایا ہے حکم جسے حدیث تو یہ وہ حدیث ہوگی کہ جس پر اس کی صحت کا حکم لگایا جائے گا مضافی کے بارے میں مذافری سے کیا مراد ہے قال فیل ہو گیا اور اس اس کے بعد ساری حدیث جو ہے وہ کا فائل ہوگی کیا کہا انہوں نے مفول ہوگی تو گویا کہ یہاں پر مضاف اور مضافی سے مراد قالا کے بعد پوری حدیث قالا مضاف اور اس کے بعد پوری حدیث مضافی یہ مضاف مضافی لئی نہیں مراد اضافت سے مراد یہاں پر اصطلاحی ہے اپنا وہ کیا کہتے ہیں اسے ہے کہ مانا مذاق ہو رہا ہے عبارت طرف مذاق پر اس کی صحت کا حکم لگے گا یہ کوئی جذب لیکن اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ جس کے اندر جزم کے سیغے کے ساتھ حدیث بیان نہیں ہوئی جیسے یور ہوا روایت کیا گیا ہے اس حدیث کو ویوز کرو اور یوں ذکر کیا گیا ہے یوں حکایت کی گئی ہے روبیہ اور روایت کیا گیا ہے نقل کی فیہ حکم المضاف الی تو پھر اس کے ذریعے سے جو بھی روایت آگے نقل کی جائے گی یعنی مضاف الی اس کی صحت کا حکم نہیں لگایا جائے گا اس کو صحیح حدیث نہیں کہیں گے وما آزادی کا فلحی حدیث حدیث لیکن اس قانون کے باوجود بھی اس طرح کی جو حدیث ہے جی جی وما آزادی کا فلحی سفی ہے واہم باوجود اس بات کے کہ یوروا کے یا ذکرہ یا اس طرح کے جی میں بتائیں گا کہ سیرے کے ساتھ بیان کی جانے والی حدیث پر صحت کا حکم ہم نہیں لگا رہے لیکن بعض علی کا باوجود اس بات کے علیہ حدیث واہن اس باب کے اندر یعنی بخاری اور مسلم کے اندر کوئی بھی حدیث کو ہم واہ کہتے ہیں یہاں پر ہم اس کے اصطلاحی معنی استعمال کریں گے حقیقی معنی چونکہ نہیں کہیں گے کیونکہ حدیث کے لیے ادب کا لفظ استعمال ہوگا یعنی جسے کہتے ہیں یا لا یعنی تو یہاں پر اس حدیث کوئی بھی ایسی حدیث کو جس کو یوروا سے نقل کیا گیا ہوگا اس کو ہم حدیث واہن یعنی ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں واہی تباہی کیا مطلب بیکار فضول ویسی لا یعنی تو کوئی بھی حدیث کو ہم لا یعنی نہیں کہیں گے لال ہی الکتاب المسمہ بحی اس حدیث کے داخل ہونے ایسی کتاب کے اندر جس کتاب کا نام صحیح رکھا گیا ہے تو چونکہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آ گئی ہے اگرچہ منقول ہے یہ اس کے ساتھ اس کے سیروں کے ساتھ تو تب بھی ہم اس حدیث کو لا یعنی یا آبس نہیں کہیں گے جی <coughs> مراتب الصحيح مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم فبناء على ذلك چنانچہ ہم پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ علماء نے اصح اسانید کو ذکر کیا ہے اپنے نزدیک اپنے اپنے نزدیک ہر ایک نے اصح اسانید کو بیان کیا ہے قبینہ انار آزادی کا چنانچہ اس کا اعتبار کرتے ہوئے وہ اعلیٰ تمکنی باقی شروط صحتی اور صحت کی باقی شروط کے پائے جانے کا اعتبار کرتے ہوئے یمکن و امکان ہے کہ یوں قال ہم یوں کہہ دیں یوں کہا جائے کہ امن الحدیث صحیح ثلاث مراتب حدیث صحیح کے تین مراتب ہیں بالنسبت لرجال اسنادی ہی اس کی اسناد کے جو راوی ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے تین مراتب ہیں فہذه مراتب ہی فاعلى مراتب ہی ما كان مرویا باسناد فی اسنادی من اصح الاسانید ان کے اوپر تو اضافت نہیں پڑتی ہے من اصح الاسانید جی سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ ہوگا ماکانہ مرویین وہ مرویات ان ایسی اسناد کے ساتھ آئیں جن کی اسانی کی ساری صحیح ہوں کمالکن عن ابن عمر تو جی ان کی یہ جو مالک ان عمر ہیں ابن عمر ہیں ان کی جو اس اس اس سے کے ذریعے سے جو روایت آئے گی وہ اصح پریشانی ہوگی کیونکہ یہ سب سے اصح ہے یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے ان کے نزدیک بدون ذالی کا رتبہ اور اس سے کم درجے کا رتبہ جو ہوگا وہ کون سا ہوگا ماکان مرغی من طریق رجال ہم ادنا من رجال الاسناد من یعنی اسناد الاول جو اسناد اول ابھی گزری ہے ان کے رجال سے جو تھوڑے کم درجے کی کے رجال ہوں گے اگر ان کے طریق سے ان رجال کے طریق سے کوئی روایت مروی ہوگی تو وہ اس سے کم درجے کی ہوگی جیسے کہ روایت حماد ابن سلیمہ انصابی انس اچھا ودون ذالک کا رتبتن اور پھر اس سے کم درجے کی کیا ہوگی کہ ماکانا کہ وہ وہ روایت ہوگی کہ جس کے اندر تحقق پایا جائے ادنا ما کم سے کم اس صفت کا کہ یسلق علیہ وصف سفا جس کے اوپر سقہ کی وسط کا صادق ہونا لازم آتا ہے یعنی کم سے کم درجے کی سقاحت والی وسط جس کے اوپر بھی صادق آ جائے گی اس کی روایت اگر پائی گئی تو وہ اس سے کم درجے کی ہو جائے گی تیسرے درجے کی پھر روایت صحیح ابن ابی صالح عن ابی عن ابی ہریرہ ویلتحق بهذه التفاصيل تقسیم الحدیث الصحيح الى سبع مراتب اس ساری تفصیل کے بعد صحیح حدیث کی جو تقسیم ہے وہ سات کیٹیگریز میں سات مراتب میں آ جائے گی بالنسبت للکتب المروی نسبت کرتے ہوئے ان کتب کی جن کو روایت کیا گیا اس بارے میں ان احادیث کے بارے میں جو جو جن جن احادیث کو روایت کیا گیا ہے وہاں ہی مراتی بویا پہلی متفق بخاری و مسلم جس پر بخاری و مسلم دونوں ہی متفق ہو جائیں وہ تو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہو گیا ماں انفراد بخاری صرف امام بخاری انفرادی طور پر متفق ہیں کہ یہ صحیح ماں انفراد مسلم چوتھی سلم ما کانا اعلیٰ شرطی ہی ماں ولم فرجا شرطیں ان کی ہیں لیکن دونوں نے ہی اس کو تخریج نہیں کیا اپنے بخاری اور مسلم نے ذکر نہیں کیا سم مکان اعلی شرط البخاری ولم یخرج پھر ہے سم مکان اعلی شرط مسلم ولم یخرج پھر ساتویں نمبر پر آئے گی سم ما صح عند غیرهما من الائمه کا ابن خزیمہ و ابن حبان مما لم يكن على شرطهما او على شرط واحد منهما پھر وہ حدیثیں آئیں گی جو ان دونوں کے نزدیک تو انہوں نے ان دونوں نے تخریج تو نہیں کی لیکن آئمہ حدیث میں, میں سے ابن خزیمہ ابن حبان نے ان کو صحیح جانا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی وہی شرائط پائی جاتی ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم میں سے دونوں کی یا ایک کی شرائط تھیں کیونکہ امام بخاری امام مسلم نے کوئی شرطیں پہلے لکھی نہیں کہ ہم نے یہ شرطیں ہم لکھ رہے ہیں اب ان شرطوں کے مطابق ہم احادیث کو بیان کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوا بلکہ بعد کے علماء نے تتبع کیا اور دیکھا کہ اول سے لے کر آخر تک امام بخاری نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان سب کے اندر مماثلت کیا پائی جا رہی ہے کہ کون سی ایسی شرطیں ہیں کہ جن شرطوں والی احادیث کو تو ذکر کیا گیا ہے اور کوئی حدیث باوجود صحیح ہونے کے اس کے اندر نہیں پائی گئی تو انہوں نے پھر نکالا کہ یہ یہ شرطیں ہیں جو کہ ہر حدیث میں ہی ہم نے دیکھا کہ پائی گئی ہیں تو لہٰذا ان شروط کا اہتمام امام بخاری امام مسلم نے کیا تھا جبھی اتنی ساری احادیث صحیح میں سے صرف انہوں نے ان احادیث کا مجموعہ ذکر کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے شرط الشيخين لم يصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على آه، آه، شرط زيادة على الشرط المتفق عليها في الصحيح لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما شيخين نے کوئی وضاحت نہیں کی کسی شرط کے بارے میں کہ انہوں نے یہی بات جو میں ابھی عرض کی تھی کہ شرط آہو کہ جس کو انہوں نے شرط لگائی ہو اس کی ایسی کوئی وضاحت نہیں کی او ہو یا معین کیا ہو زیادتاً علی الشرط المتفق علیہ فی الصحیح اضافہ کرتے ہوئے ان شروط پر جو کہ متفق علیہ ہیں صحیح ہونے کے اندر کچھ شرائط تو متفق علیہ ہیں کہ بھی یہ تو ہوگی تو صحیح ہوگی اس کے علاوہ کوئی انہیں باقاعدہ کوئی فہرست نہیں لکھی کوئی طے نہیں کیا کہ یہ شرائط ہے لاکن الباحثین من العلماء اظہر لهم لیکن باحثین علماء جو کہ کوشش اور فکر کرنے والے ہیں ظہر لهم ان کو یہ بات معلوم ہوئی ظاہر ہوئی من التتبع والاستقراء تتبع والاستقراء کے بعد بھی اسالیب ہما ان کے اسالیب پر استقراء اور تتبع کے بعد کیا بات ظاہر ہوئی کہ ما ظنہو کل منہم انہو شرط انہو شرط ہوما او شرط واحد ہوما کہ گمان کیا ان میں سے ہر ایک نے علماء نے جو تکبر استقرار کرنے والے تھے کہ کہ ان ہو یہ یہ والی شرط جو ہے وہ ان دونوں کی شرط ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط ہے کیا مطلب انہوں نے دوسری نہیں کی لیکن ہر ایک نے اپنی طرف سے تتبو کوشش کر کے یہ کہا کہ یہ والی جو شرط ہے نا یہ ان دونوں کی شرط تھی یا یہ والی جو ہے یہ فلاں کی امام بخاری کی تھی فلاں کی نہیں تو تب کو کہتے ہیں کوشش کرنے کو غور و فکر کرنا کوشش کرنا آتا سو تو اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کر کے غور و فکر کر کے کچھ شرائط نکال کر بتائیں کہ امام بخاری نے جب بخاری لکھی تھی تو ان شرائط کا اعتبار کیا تھا تو یہ بھی صحیح تھے صحیح ہونے کے لیے صحیح حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے تو احسن و معافی رفیظ کا سب سے بہتر بات یہ ہے اس بارے میں ان مراد اب شرط شیخین واحد اما مراد جو شیخین کی اور یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط لگانے کی ہے وہ کیا ہے این یکون الحدیث مروی من طریق رجال الكتابین او احدهما مع مراعات القیفیت التي التزمها الشیخان فی الروایت عنهم کہ شیخین کی دونوں دونوں کی کتابوں میں سے یا کسی ایک کی کتاب میں سے وہ حدیث مربی ہو لیکن مع مراعات الکیفیہ اس کیفیت کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ التظام شیخان جس کیفیت کا التظام شیخین نے اپنی روایت کو بیان کرتے ہوئے کیا تھا اگر اس اس کیفیت کی رعایت نہیں کی جائے گی تو پھر وہ اس کو ہم صحیح نہیں مانیں گے یا پھر ہم تتبع اور کوشش کریں گے معنى متفق متفق عليه عليه إذا قال علماء الحديث عن حديث فمرادهم اتفاق الشيخين جب ہم کہتے ہیں متفق مصطفیٰ کنالی مراد کا اتفاقی لیکن مراد اس سے کیا ہے اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے شیخین کا لا اتفاق نہ یہ کہ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری امت اس حدیث پر متفق ہے متفق ہے اللہ ان ابن صلاح لیکن ابن صلاح کہتے ہیں لیکن اتفاق الامت علیہ لازم کہ امت کا اتفاق جو ہے وہ تو لازم ہو جائے گا من کا اس بات پر وہ حاصل اور حاصل ہو جائے گا ساتھ ہی میں کیوں اتفاق المتی اعلیٰ متفقہ علیہ بالقبول اس لیے کہ امت متفق ہو چکی ہے ان دونوں کی کتابوں کے اوپر یا ان دونوں کے کی احادیث کے بارے میں قبول ان دونوں کی احادیث کو قبول کرنے کے بارے میں امت جو ہے وہ متفق ہے اس بات پر اس لیے خود بخود جب یہ جب شیخین متفق ہیں متفق ہے تو پھر امت جو ہے وہ تو محالہ قبول کرے گی کیونکہ ساری امت نے ان کو ان کی کتب کو ان کی احادیث کو لیا ہے هل في الصحيح ان يكون عزيزا کیا صحیح کے لیے اس بات کی شرط لگائی جا سکتی ہے کہ وہ کم از کم عزیز تو ہو غریب نہ ہو کیونکہ وہ تو صرف ایک ایک راوی ہو جائے گا اس کی القول الصحيح انه لا يشترط في الحديث الصحيح ان يكون عزيزا بمعنى ان يكون له اسنادان یعنی اس کی دو اسنادان ہو ایسا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کیوں لو یو جو صحیح احادیث صحیح و کیوں کیونکہ پائی گئی ہیں صحیحین کے اندر یا اس کے علاوہ احادیث کتب احادیث کے اندر وہ احادیث جو کہ صحیح تو ہیں لیکن وہی غریبت لیکن وہ غریب ہے ان کی صرف ایک ہی سند ہے راوی ان کا ایک راوی ہے سند نہیں مطلب راوی ایک ہے صرف رشتہ العلماء ازالی کا لیکن بعض علماء نے اس کی شرط لگائی ہے کہ نہیں صحیح ہونے کے لیے کم از کم غریب تو ہو کبھی علی علی المعتزلی والحاکم وقولهم هذا لیکن ان کا یہ کہنا جو ہے خلاف خلاف ہے ما اس اتفاق کے اس اجماع کے کہ اتفاقت علیہ الامہ جس پر امت جو ہے وہ متفق ہوئی ہوئی ہے جی صحیح لذاتی ختم ہوا انشاءاللہ کل سے پھر صحیح لغیر ہی پڑھیں گے اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سے اس سارے چیپٹر سے گو تھرو ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ شاء آگے ہم صحیح لگائی لیے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی کوئی بات ہو پوچھنے والی تو بتا دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ